وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بن اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات دی یہ اللہ کی عظیم نعمت تھی یہاں اسی نعمت کی یاد دہانی ہے تاکہ اس میں موجود بشارت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور دین اسلام پر عمل کر کے گمراہی سے نجات حاصل کریں آیت میں کتاب سے مراد یا تو تورات ہے جس کی ایک اہم صفت فرقان ہے یعنی وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے یا کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کفر و ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے دیے تھے